سب کو جگہ دے دیں ان سے اوپر جگہ نہیں جگہ الحمد للہ جمع الصلاة وأتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله الله صلى عليه وسلم اللہ تعالیٰ اللہ کے جمع ہونے کو قبول فرما مان اللہ ہمارے بڑھنے کو قبول فرما جمعہ کی مبارک بہی ہے مبارک جگہ ہے مبارک نہیں ہے اور جس طریقے کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی بہت مبارک ہے دعا کریں اللہ ہمارا گنا معاف کرے اور اللہ ہم کو بھی مبارک بنائے اور بات شروع کرنے سے پہلے ہیں اور اللہ کا ذکر کریں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور کے پاس اور اس کے بعد جو ضروری باتیں ہیں وہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی بہت ہی خبر فرمائے میرے پیارے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن چکا دیں پیار یہ دماغ میں تصور کرے کرنے کرنے والا کون جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اللہ توحید کی حقیقت پیارے دوستوں آج جمعہ کا دن ہے بہت بہت مبارک دن ہے ہم سب مل کے درود پاک پڑھیں ذہول واقعی مشکل ہے ہم سب مل کے ذہو پاک پڑھیں میری زبان پر محمد آپ محمد زبان پر صلی اللہ ہو علیہ وسلم تو درود پاک بہت بڑا خزانہ ہے اور آج کل کو بھی جمع کر دیا ہے اثر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اچھی مرتبہ پڑھیں پڑھیں گے گے درود پاک اللہ تعالیٰ سی درود پاک رہ محبت فرمائے شروع کریں والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن كالمرتضى محمد المصطفى محمد المصطفى محمد الحساني محمد النباني محمد القرشي محمد المدني محمد العدمي محمد الأبطعي محمد السهامي محمد كلمة الله محمد عبد الله شا سرمندرا گھر کے پاس سے بھی ہم کو محبت عطا فرما اور پھر کو بھی آپ کو بتایا کہ آسر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر کتنی جمعہ کس کو ملے بلکہ آج بھی اثر کس کو ملے کوئی پتا نہیں ہے میں کھڑا ہوں نماز ہو نہ ہو کسی کو پتا نہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں لیکن اس کو سنہرا موقع سمجھ کر بہت پیارا موقع سمجھ کر اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ کتنی مرتبہ گے اسی سال کی عبادت ہمارے نام عمل میں لکھی جائے گی تو بتاؤ بھائی کو پڑھیں گے ان شاء اللہ اصل کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ اسی کون سا کرو تو پاس اور آپ نیت عمل کریں گے ان شاء اللہ میں کریں گے عمل کریں سے بڑھ کر کوئی سچا کلام نہیں ہو سکتا ساری کتابوں کی حفاظت ہم کریں قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اس کے ساری کتابوں میں گھٹوتی بڑھوتی ہو جائے لیکن اللہ کے کلام میں اللہ کی قسم نہ کوئی گھٹا سکتا اور نہ کوئی بڑھا سکتا تو اٹھائیسواں پارا سورت الحشر اس کی ایک آیت کریمہ یہ حصہ ہمیں جنت تک لے جائے گا کیا فرمایا یہ ہمارے آکا ہمارے مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتوں کے کرنے کا حکم دے کرنے کے لیے تیار ہو جا اور جتنی بات کوئی ایمان نہیں ہے میرے دوست ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں سننا جن کا نام ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے ان کو کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت ایمان کس کو کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہم مومن ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں اب میرے جیسے نالائک کو کوئی پوچھے نا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں تو میں کہوں گا میں کلمہ پڑھ رہے ہو پکا مسلمان ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ que era آتا ہے کہ مدینے والے بہت انتظار کر رہے تھے اس کہ کیا تاجدار مدینہ مکہ سے کہاں ہجرت کر کے آ رہے مدینے والے آج بھی اگر آپ عمرہ کرنے جاؤ یا حج کرنے جاؤ ہاں، سب بیٹھے ہیں اتنے میں تو دوڑتے دوڑتے صحابی آئے سارے لوگ بیٹھے ہیں اتنے میں دوڑتے دوڑتے صحابی آئے وہ صحابی کا نام ہے حضرت طلحہ ساتھ میں کہا کیا نام ہے حضرت طلحہ پورا نام ہے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ وہ دوڑتے دوڑتے آئے اور بالکل جمع ہے بالکل جوان ہٹے کٹے اور خوبصورت وہ صحابی دوڑتے دوڑتا ہے آپ آپ نبی ہیں آپ نبی ہیں تو اللہ کے رسول پاس نے فرمایا ہاں،, ہاں،, ہاں میں میں نبی ہوں میں اللہ کا نبی ہوں بس حضرت رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی لیا اور دونوں ہاتھوں کو ہلا کر کہا میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے اب روزانہ آپ تو مدینے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ وسلم طلبا صبح میں بھی ملاقات کرے شام بھی ملاقات کرے رات بھی ملاقات کرے اللہ طلبہ جیسے گھر کے ایک آدمی بن گئے ہمیشہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے لیکن ہوا یہ کہ چار دن سننا چار دن ایسے گزرے کہ طرح نہیں آئے یعنی ملاقات کے لیے نہیں آئے صبح نہیں آئے دوپہر نہیں آئے رات نہیں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بےچینی بڑھتی جائے کہ میرا طرح ارے میرا جس جسے میرے ہاتھ کو پکڑ کر کیا کہا تھا کرنے کے لیے تیار جس کے آپ اور جو نبی کے حکم پر اپنے بات کو پتہ کرنے کے لیے تیار وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے کتنے دن نہیں آئے ارے وہ کتنے دن جب چار دن گزر گئے تو اللہ کے رسول پاکستان وسلم شام کا وقت تھا صحابہ کو پوچھا کیا اے نا تنہا وہ تنہا کہاں ہے وہ تنہا کہاں ہے جو میری ملاقات کے لیے آتے تھے اور اتنے مجھ سے محبت کرتے تھے چار دن ہو گئے آئے نہیں کہا کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو اب بھی بہت محبت کرتے لیکن وہ بیمار ہے لیکن وہ بیمار ہے اور یہاں سے ان کا گھر تین مائل دور ہے اور بہت بیمار ہے اللہ کے رسول بہت بیمار ہے اور اتنے بیمار ہے کہ ہم نے تو ایسا سنا ہے کہ شاید بچیں گے بھی نہیں اب ہمارے آکاش آسم کو جب خبر ملی کہ میرا طرح ارے بتاؤ نبی سے بڑھ کر کون رحمت کرنے والا ہوگا نبی سے بڑھ کے کون پیار کرنے والا ہوگا بے شک ایک ماں پیار کرتی ہے لیکن اللہ کے رسول فرماتے میں بھی تو میرے امتی سے بہت پیار کرتا اللہ کے رسول کے پاس تین مائل دور ہے درمیان میں یہودیوں کے مکان اور وہ دشمنی پر تلے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہماری حفاظت کرے گا میں دشمنوں کے درمیان سے جا سکتا لیکن تنہا کا چہرہ نہیں دیکھوں گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا خیر اللہ کے رسول چلے تین مائل دور گئے جب گئے نا تو حضرت طلحہ کے گھر میں گئے تو گھر والے تو بڑے خوش ہو وسلم نے کہا بھائی جو نبی کہہ دے وہ فائنل ہے کہ نہیں بس وہ رات کی گھڑی آئی حضرت اللہ اللہ کو پیارے ہو گئے کہو انا للہ ہی جیسے کہ ایک گھڑی میری اور آپ کی بھی آنے والی ہماری بھی آنکھیں بند ہونے والی حضرت اللہ کی آنکھیں بند ہو گئی معلوم نہیں ہماری تو کس گھڑی میں شام ہوگی ہم کو تو معلوم نہیں کہ موت آئے گی تو ہم کس حال میں ہوں گے وہ حضرت اللہ کی تو کیسی پیاری موت تھی بس اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ کو پیارے ہو گئے وسیعت کے مطابق گھر والوں نے تیاری کی جنازے کی نماز پڑھائی وہیں بیٹھے تھے کہا اللہ کے رسول آپ کو انتقال ہو گیا کہا انتقال ہو گیا ارے انتقال ہو گیا میرے کو نہیں بلایا ارے جنازے کی نماز تو میں پڑھانے والا تھا وہ رشتے دار روئے اور روتے روتے کہا ہماری تو دل کی تمنا تھی کہ آپ ہی کو بلاتے لیکن حضرت طلحہ نے یہ یہ یہ یہ باتیں کہی تھی ان کو گواہ نہیں تھا کہ آپ کو تکلیف پہنچے انہوں نے کبھی کبھی اس کو سوچا نہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچے اس لیے وہ ہم نے جنازے کی نماز پڑھا دی دفن کر دیا سننا سننا ایک بات سننا حضرت طلحہ کے قبر پر جب پہنچے تو ہمارے نبی بہت دیر تک روئے اس کے بعد ہمارے نبی نے دعا مانگی ایسی دعا مانگی کہ جتنے صحابہ تھے کہنے لگے کاش کے ہم طلحہ کی جگہ پر ہوتے طلحہ ہماری جگہ پر ہوتا کس نے دعا مانگی ہمارے آخ صاحب حضرت طلحہ کی قبر کے بعد کیا دعا میرے دوست کو یاد کر لو اتنی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے کون حضرت عمر اتنے خوش ہوئے ایسا روئے کہا اللہ کے رسول کیا دعا دے دی اس نے کیا دعا دے دی کہ قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا ارے قیامت کا میدان تو بہت خطرناک ہوگا ارے وہ ہوگا تو نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا اللہ کہتے قیامت کا جھٹکا اتنا خطرناک ہوگا اور ہم اس وقت جس ماحول سے گزر رہے قیامت بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے آج گرمی ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ پنکھا فور چمالیس پینتالیس ڈگری پریشان ارے ہو گئے کہ نہیں پریشان آج آج آج ہمارا دماغ بھی گرم کیوں گرم اتنے کا ماحول اتنا گرم ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا دماغ بھی گرم نفسی کا عالم ہوگا حضرت عمر کیا فرماتے حضرت عمر فرماتے اللہ کے رسول آپ نے تو بہت پیاری دعا دے دی جن کو حضرت اللہ کو جب قیامت کا نفسی نفسی کا عالم ہوگا سب پسینے میں ہوں گے دیا تھا آپ جو کہو گے کروں گا جس سے روکو گے روکوں گا تو قیامت میں خدا ان کو دیکھ کر اب بتاؤ ہم ہمارا کیا حال ہوگا قیامت نبی نے جو کہا وہ ہم کر رہے بولو ایسے میرا بات ہوتے نبی نے جو کہا وہ کر رہے بیٹھے جگہ فل ہو گئی سیڑھی اوپر اس کو پوچھو سیڑھی کے بعد میں بیٹھ پہلے یہ بتا آج فجر پڑا کہ نہیں پڑا جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے تو فجر کی نماز پڑھنا بھی یہ کون سی تھنکنگ ہے یہ کون سی سائیکولوجی ہے کہ جمعہ میں غسل غسل کیا آیا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز بہت اونچا درجہ ہے جمعہ کی نماز لیکن کیا فجر کی نماز کا درجہ گھٹ گیا ارے بولو نا فجر کی نماز کا درجہ سارے اس میں بے شرم اللہ کی قسم میرے دوستوں تھوڑی تو شرم کر بھائی تھوڑی تو شرم کر اب فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور ابھی بولتا ابھی دل میں سوچتا بھائی مولانا تو ابھی جمعہ جمعہ میں آیا اور آ کر کہتے سبحانی شیخ عبد القادر زیادہ ہوگا ہوگا تو تو نہیں نہیں ہاں اس لیے کہ میرے دوست وہ وہ وہ پیدائشی پیدائشی والی تھے ارے بولو میں کیا عبادت کروں کچھ کھڑا ہو کے بیان کر دیا پیڑا نے پیچھے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا اگر ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں بیان ابھی میرا یہ ہمارے خان بھائی یہ اگر مائک کو بھی ہٹا دے تو میری آواز مسجد کے باہر بھی نہیں جا رہے جا رہے مسجد کے باہر نہیں جائے بلکہ کہنا پڑے گا کہ تکبیر بولے گا تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا باقی مائک خراب ہو گیا تو میرے کو تو میں تو مائک سسٹم کا محتاج ہوں ارے بولو میں تو مائک سسٹم کا محتاج ہوں ایرانی دل سے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علی جب بیان کے لیے آتے تھے تیس ہزار کا مجمع ہوتا تھا درمیان میں پہاڑ ہوتا تھا کچھ لوگ پہاڑ کے پیچھے ہے کچھ لوگ پہاڑ کے آگے ہے لیکن پہلی سب والا جس طرح سنتا تھا آخر بیٹھا ہوا بھی اسی طرح سنا کرتا تھا اب بتاؤ کیسے ہوں گے پھر شیخلر جیلانی رحمت اللہ علیہ میرے پیارے دوستوں لکھا ہے لکھا ہے پندرہ سال تک پیرا نے پیر فیض ربانی شیخ عبد جیلانی ال پندرہ سال تک ہر رات تحجد میں آپ نے قرآن ختم کیا پندرہ نہیں میں ابھی سے کہتا ہوں کوئی نہیں میں بھی نہیں کوئی نہیں میرے دوستوں اب بتاؤ ان کی بات پکی کہ میری بات پکی یا آپ کی بات پکی بولے نا کن کی بات پکی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں سنو سنو پیرانے پیر کیا کہہ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں پیرانے پیر بولو بولو کون پیرانے سب بولو نا ساتھ میں پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبھاری غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا ولا واحدا لا يصلى عليه ارے آج کا کوئی اگر مفتی بولتا تو ہم لوگ معلوم نہیں اس سے ناراض ہو جاتے کیا فرمایا معلوم یہ کتنے لوگوں پر ابھی پیسے پھٹ آ گی کر کے بیٹھ جائیں گے کیا فرمایا نے پیر سے لوگوں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا نے پیر دے جس نے جان بوجھ کر ایک بار نماز کو چھوڑا وہ مر جائے تو مر جائے میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا نے پیر فرماتے ہیں بتاؤ آج فجر نہیں پڑھنے والے سوچو اگر پیرانے پیر ہوتے ہیں ہاں؟ کہتا ہے نا بہت سب سے محبت دوستوں کب تک چلے گا یہ معاملہ یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق کا فرمائے چلو بات ختم ہو رہی وقت ختم ہونے جا رہا ایک دو اعلان آپ کے سامنے کرنا ہے میں یہ سب عمل کریں گے ان شاء اللہ سب سے پہلا اعلان تو یہ کرنا ہے کہ آج طے کر کے اٹھا ابھی تک توبہ کا دروازہ بند کہاں ہوا توبہ کا دروازہ بند ہوا اللہ کی قسم ہمارے نبی کہتے توبہ کر لے ایسا ہو جائے گا جیسے تم نے گنا کیا ہی نہیں میں ایسا اللہ ایسا بنا دیں گی کہ گناہ کیا ہی بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤ قرآن کریم کی روشنی سے پتا چلتا کوئی گنا کرے گنا کرے گنا کرے گنا کرے گنا کرے گنا کرے اور اس کے بعد میں پھر ایسی توبہ کرے اللہ کوئی گنا نہیں اللہ کوئی گنا نہیں اللہ کوئی گنا نہیں قیامت کے میدان میں جائے گا تو اللہ کہیں گے تم نے گنا کیا تھا نا اور کہے گا اللہ ہاں کیا تھا اللہ بتائیں گے یہ یہ یہ گنا گنا یہ گنا یہ گنا کہے گا اللہ کیا تھا اللہ کہیں گے ہر گنا کو میں نے نیکی میں بدل دیا اور ہر نیکی کے بدلے میں نے جنت رکھ دی ہے ہر کو میں نے نیکی میں بدل دیا اور ہر نیکی کے تو وہ بندہ پڑتا گا گنا وہ نیکی اور پھر جنت اللہ کہیں گے بھول گیا تو رویا بھی تو کھانے گنا تو تم نے کیا تھا لیکن اس کے بعد تو رویا تھا کہ نہیں رویا تھا اللہ کہتے اللہ کیا تھا تیرا اللہ کیا تھا کہا بس وہ توبہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے تیرے گنا کو نیکی میں بدلا اور اس نیکی کے بدلے میں نے تجھے جنت عطا کی اسے میرے پیاروں صبح کا بٹکا ہوا شام کو واپس ہے توبہ کر لوں کرو گے کرو گے ان شاء ابھی بھی کرو یہ قبولیت کی گڑی خطبہ شروع ہونے سے پہلے قبولیت کی گڑی خطبے کے بیچ میں جب ایمان صاحب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے قبولیت کی گڑی خطبے قبولیت کی گھڑی اور نماز کے بعد قبولیت کی گھڑی یہ قبولیت کی گھڑی آئے گی آئے گی آئے گی آج مغرب تک وہ قبولیت کی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا اس میں اگر کوئی مانگ ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کون مانگتا جو مانگتا اللہ اسی مراد کو پورا کر لیتا ہے تو یہ سب قبولیت کی گڑی آ گئی بتاؤ بھائی بتاؤ پورا کریں گے ان اللہ تو سب سے پہلا تو اعلان یہ کرنا ہے کہ نماز کا ارادہ کر لو چلو ہاتھ اٹھا لو ہاتھ اٹھا لو اور کہہ دو سب کہہ دو ان شاء اللہ روزہ دعوت کرو ان شاء اللہ کی شام سے لے کر بولو بولو آج کی شام سے لے کر موت کی شام تک ان شاء اللہ ہماری نماز بولے ہماری نماز کا کام ایک وعدہ تو یہ پکا ہوگا دوسرا کہ ہم جس دیکھو تھوڑا میں پانچ منٹ آپ لوں گا معاف کرنا ہم جس گھر میں یہاں پر بیٹھے ہیں نا یہ گھر میں اوپر کچھ فلورنگ کا کام باقی ہے دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے ارے بولو نا کس کا گھر ہے اللہ اور میں آپ کو قسم کھا کے جمعہ کا دن ہے ممبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ کو ایک بات کہتا ہوں اللہ کے گھر میں کوئی دے گا اللہ مرنے سے پہلے اس کو واپس چکا دے گا دنیا کا انویسٹمنٹ اور یہ انویسٹمنٹ میں بہت بڑا فرق ہے دنیا میں کسی کو دو بھائی پانچ لاکھ روپیہ کسی کو دے دو ہاں، ایک مہینہ تیرے کو نفر دے دو مہینہ نفر دے تین مہینے نفر دے چوتھا مہینہ ہاں، پارٹی اٹھ گئی ختم معاملہ ختم ہو گیا ہاں، لیکن اللہ کیا فرما کے لسٹو بھی جنون لسٹو بھی آگون اللہ کہتا مجھے دے دے میں ظلم بھی نہیں کروں گا میں بھاگ بھی نہیں جاؤں گا بلکہ ایک دے گا مرنے سے پہلے دس واپس کر دوں گا وسلم نے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اور بڑا اللہ نے کہا میں بڑا دیتا پھر امتی کو کیا ایک دے دے میں ستر واپس کروں گا کتنا واپس کروں گا ہمارے آقا نے فرمایا اللہ مسجد اللہ اور بڑا اللہ اور بڑا تو بہت بڑا اللہ نے کہا ہاں ہاں تیرے امتی کو کہتے باقی کسی امت کو میں نے نہیں کہا تیرے امتیوں کو کہتا ہوں ایک دے دے مرنے سے پہلے سات سو واپس کر دوں گا کتنا دس ستر لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ بھی بہت کم ہے تو بہت بڑا ہے سات سو پر اللہ نے فرما ہاں ہاں تیرے امتی کو کہہ دے وہ گن کے دے دے میں اتنا دوں گا وہ گن بھی پائے گا شاہ تو چلو وہ انویسٹمنٹ کے لیے میں کھڑا ہوں ایک بھکاری کھڑا ہے اس مسجد کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں ایک انویسٹر سمجھو کھڑا ہوں میں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بھائی رومان لے کر باہر کھڑے ہوں گے جو بھی جائے گا اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہو جائے گا بولو بولو بولو تیار کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرو گا ہاتھ اوپر کرے ہاں مجھے اپنی پرچی میں یہ لکھا تھا کہ یہاں ڈور گھمائی جائے گی مناسب سمجھتا کہ دور گھمائی جائے اس لیے ایک مرتبہ حضرت بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں حضرت مفتی اسماعیل واڑی والا اللہ ان کو گھر کے رحمت کرے تو انہوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا تھا میں بھی نہیں پسند کرتا اگر تو پرچی میں دکھا کہ نوجوان ڈول گھمائیں گے اور ہر جمعہ کو گھماتے ہوں گے میں کہتا ہوں کیا کو گھمائیں جب سب نے ہاتھ اٹھا کے ارادہ کر لیا اب ڈول گھمانے کی کیا ضرورت ہے اگر ذمہ داروں کو میں کہہ رہا ہوں ڈول گھمانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سب مسجد کی فلورنگ کا کام کروائے گا جتنا بھی جو اس کی طاقت میں ہو ارے بھائی ہو سکتا ہے बने देखो you ويانا الصلاة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به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 ان نستعد للاخرة بالاعمال الصالحة وبالاجتناب عن الاعمال الخبيثة الله يهديني ويهديكم الى سواء الصراط اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله عليك توكلت وهو رب العرش العظيم بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى تواب كريم ملك بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولصاحب المسلمين من كل ذنب فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي أمطر أمطار رحمته سعاد المغفرة على المطيعين لا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في العشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ہوں اپنا ہر کتاب ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم الذين يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون جن کہنا کی پنجاب آپ جاتا پکڑوں کے نیچے ہو اوپر کرنے تاکہ اللہ کی رحمت میں سبھی جگہ مل مل کر کھڑے رہے اللہ سب کا وجعلنا من بين أيديهم سنک الله أكبر الله أكبر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير نام بھائی انگانویا وأجر كريم